سید نانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفلی نماز پڑھائی سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا ہم نے ایک چٹائی پر نماز پڑھی تھی حدیث نمبر چھبیس سو تیس مسند احمد